حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی اس کی بعض آیتیں صاف واضح ہیں اور محکم ہیں اور یہاں تک تلاوت فرمائی اور بعض و نصیحت کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل مند ہیں جبکہ مسلم کی روایت میں ہے جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو مختلف معنی کے متحمل آیات تلاش کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ نے دلوں میں کجی رکھنے والے نام رکھا ہے تو تم ان سے بچو مشکات المصابی حدیث نمبر ایک سو اکیاون